اس طرح سے ہیں کہ جیسے اور مالک اپنے نوبت کو خون دے دے کہ تم یہ درخت کرتے کرتے رہو اور اس درخت کی کو طے کرتا رہے اور اس سے کچھ پتہ نہ ہو کہ مالک نے کیوں حکم دیا ہے اور اس کی مصیبت کیا ہے اور یار یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اقدامات میں شریعت الہیہ کی کوئی حکمت ہے موقع پر یاد ایسے پڑتا ہے کہ تشریف کی تھی لیکن خیال یہ تھا مقام آگے چل کر آئے گا تو وہاں یہ بات کریں گے جہاں پر خاصہ نے اپنی بات کی ہے اصل مقام تو ابھی اور بھی دور ہے لیکن پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں ہوتا کوئی تعلیم کا سلسلہ کب تک جاری رہے اور زندگی اور موت اور بہت سے مواد ہوتے ہیں تو اس بحث کو ہم یہاں پورا کرنے دیں کتنی مرتبہ آپ سے آدھی بات ہوئی ہے اور آدھی بات اسی طرح کی ہے اور آدھی بات کی یہ ہے کہ امت میں تین مساجد رہے ایک مطلب یہ رہا ہے کہ جتنے جن شریعت کے اقامات ہیں یہ سب سب عقل کے مطابق ہیں اور جو چیز انسانی عقل میں نہیں آتی ہم اس کا انکار کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہوں چیزوں کو نہ مانے فرق نہیں پڑتا اور اس مطلب کو بہت سے لوگوں نے اختیار کیا ہے خاص طور پہ جن لوگوں پر اخلیات کا بلبہ تھا انہوں نے اس مطلب کو اس فکر کو پروموٹ بھی کیا اور انہوں نے اس کے لیے دلائل بھی دیے تو پہلا مطلب بجائے اس کے ان کے بہت سے افراد کا ذکر کیا جائے یہ ایک تحریر ہے جو ابنش نے اپنے فلسفے میں لکھی ہے اور ابن نمائندے کے اس فکر کے جو ہر چیز کو عقل کی سرسوتی پر رکھتا اور ہوا یہ کہ معتزلہ کے غلبے کے بعد اور یونانی علوم کے غلبے کے بعد مسلمانوں نے جتنا کچھ بھی فلسفہ تھا اس کو بہت زیادہ پڑھا اور پھر اس کی صحیح معنی میں کہنا چاہیے کہ دنیا بھی تھے جتنا کچھ بھی افلاطون اور ترقی سے سیکھ غیر مسلموں نے اسلام پر حملے کیے تھے ان فلاسفہ کے ہی دلائل کو مسلمانوں نے پڑھا اور رکھ اور مسلمانوں نے

اور برہمنوں نے اپنے علوم جو لوگوں کے تھے وہاں جا کر ان لوگوں کو بتایا اور بہت ہی مباحث اس زمانے میں ہوئی ہیں اور یہ مسئلہ چلتا رہا یہاں تک کہ پانچویں صدی میں چھٹی صدی میں جب امام غزالی رحمت اللہ کا دور آیا ہے تو غزالی بنیادی طور پر نمائندے بھیجے جاتے تھے اس وقت تھے جو ہر چیز کو اسی طرح بہت کیا لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر کسی متاثر مرض کا علاج کرتا رہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تک کے ڈاکٹر صاحب کو خود ہی وہ بیماری ٹی بی کا علاج کرتے رہے ساری زندگی اور مریضوں میں کثرت سے رہنے کی وجہ سے انہیں خود آخری عمر میں ٹی بی کی بیماری ایسے ہی کیس آپ کو ملیں گے یہ مثال اس لیے بھی بزاری رحمت اللہ کے بعد جو لوگ آئے ہیں انہوں نے کہا کہ بزاری نے فلسفے کا رد تو بہت اچھا کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک مقام ان پر آ کر کے ایسا آ گیا کہ وہ خود اس فلسفے کے مریض ہو گئے تو بعض چیزوں میں ان کا رس اتنا مؤثر اور کارگر ثابت نہیں ہوا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے صحافت الفلاسفہ اصل میں لکھی تھی کہ فلسفیوں کو انہوں نے بالکل جڑ سے پھیر دیا غزالی رحمت اللہ علیہ نے کمال چیزیں آپ دیکھیں جب انہوں نے عقل پر بحث کی تو انہوں نے کہا انسان میں اور حیوان میں فرق کیا پھر انہوں نے کہا کہ انسان اور حیوانات میں فرق دو چیزوں کا ہے ایک ارادے کا اور ایک یہ کہ انسان کو جو عمل پر مجبور کرتی ہیں اب ارادے اور علم دونوں کے فرق کو نہیں کہا کہ جانوروں میں ارادہ بھی نہیں ہوتا ایسا وہ ارادہ جو خیر کی طرف لے جائے اور وہ ارادہ جو شخص سے بچا کی دجیاں بھی کہی جس عقل کو تم بنیاد بناتے ہو اس عقل کے کا یہ حال ہے کہ عقل اپنے پاس سے چیز کیا ہے دیکھنے میں یہ آنکھوں کی موت ہے آنکھ ہاں، سے بتائے پھر عقل فیصلہ کرتی ہے کہ اچھا یہ چیز تم نے پہلے دیکھی ہوئی پھر وہ کہتے ہیں اب اس کو دیکھو یہ محتاج ہے کاموں کی اور اسی طرح لمس کی اور اسی طرح ساری چیزوں کی پھر وہ کہتے ہیں نقل کا حال یہ ہے کہ اس عقل کو بھی ایک اور فکر چاہیے قوت خزانہ یعنی دماغ میں تو ہوگی کوئی تصویر اس کو دیکھ کر پھر اگر فیصلہ کرے گی کہ یہ مثلا ایک آدمی نے ایک پیڑ کو دیکھا درخت کو دیکھا اب دوبارہ جب آتا ہے اس درخت کو دیکھتا ہے تو کہتے ہیں اس چیز کا یہ دیکھی تھی تو پورے کے خزانہ جو ہے یا بات جو ہے میموری وہاں سے وہ تصویر آتی ہے اور عقل کو بتاتی ہے کہ یہ چیز تم نے پہلے اپنا جگہ دیکھی تھی یا یہ چیز دیکھی تھی اب وہ اس کو اس کے ساتھ ملاتی ہے اور اپنی پتوا سازی کرتی ہے کہ ہاں ہاں یہ تو گلاب کا پھول ہے اتنا درخت ہے تو بتائی کہتے ہیں کہ کئی ہاتھ پھر کہتے ہیں عقل کا پچھلے پردے پڑے ہوئے ہیں جتنی دیری کافی نہیں ہے کہ اسٹوریج میں پہلے سے ہو سکتی ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس پر مزید غور کریں گے تو ایک حکومت ایسی ہے جو اگر کوئی یاد بھی دلاتی ہے غلط آدمی کئی مرتبہ ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ بھول جاتا ہے کسی میں نگاہ دیکھا تھا اور جب تک یاداشت کو اثر کر کے اکل کو یہ نہ بتائے کہ اسے تم نے پلان جگہ پر دیکھا تھا اس کو یاد ہی نہیں آتا کہ آدمی کون رحمت اللہ علیہ کے متعلق کو ضرور ان شاء اللہ آئندہ کریں گے کیونکہ آج اتنا وقت ہے نہیں کہ ساری دیں گے کے بعد ابن رشتہ ہے بعض میٹ پچیس دو ایک ابن رشتہ ہے دادا اور ایک ابن رشتہ ہے پوتا ہم پوتے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پوتا آیا نا

اور اگر اگر یہ رشد نہ ہوتا تو غزالی کے حملے اتنے شدید تھے کہ لوگ جو عام طور پر پڑھتے تھے تو سمجھ گئے کہ مکر کیا ہے اور فریب کیا ہے ابن رشد نے اس نمائندگی کی اس چیز کی اور ابن رشد نے اس بات کو اٹھایا اس نے کہا کہ وہ قتل کا بڑا مقام ہے اور ہم عقل کو نہیں چھوڑ سکتے اور ابن رشد جو تھے وہ بہت بڑے شاعر تھے ہمارے یہاں یونان کے فلسفے اور فارابی جو لوگ گزر چکے تھے ان سے انہوں نے بھرپور استفادہ کیا کی جو کتابیں ہیں یہ فارابی نے پڑھی اور فارابی جو تھا یہ بنیادی طور پہ کا اتنا بڑا شاعر ہے کہ بارے میں شرح کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا ایک کتاب کے متعلق اس نے لکھا ہے کہ میں نے فلاں کتاب کو بتیس مرتبہ پڑھا تب جا کر مجھے سمجھ آئی کہنا چاہتا ہے یہ ساری جتنی بھی دنیا میں سائنس کی کی آپ کو نظر آتی ہے یہ سارا بنیادی طور پہ فلسفہ ہے فلسفے کا تعلق جب ہنسے سے ہو جائے جب کاؤنٹنگ سے ہو جائے جب کس سے ہو جائے تو ریاضی کہلاتی ہے فلسفے کا تعلق جب آواز سے ہو جائے تو موسیقی کہلاتی ہے فلسفے کا تعلق جب قدرتی چیزوں سے ہو جائے تو فزکس کہلاتی ہے فلسفے کا تعلق جب معدنیات سے ہو جائے تو کیمسٹری کہلاتی ہے فلسفے کا تعلق جس میں انسانی سے ہو جائے تو ظاہر ہے کہ میڈیکل کہلاتی ہے بنیادی طور پر فلسفہ ہر جگہ گیا اور مسلمانوں نے اس میں بے پناہ کام کیا ابھی جو ہے یہ نمائندہ ہے اس فکر کا جو فکر یہ کہتا ہے کہ عقل کل ہے اور عقل ہی کی بات ماننی چاہیے اب یہ دیکھیے انہوں نے اپنے فلسفے کی بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ حاضر حقن جب اللہ تعالیٰ کی یہ شریعت سچی ہے اور جو بھی دعوت لے کے آئے ہیں الحق کی جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ثابت ہونا ہوتا ہے اتنا تو ہم مسلمان جو ہیں ان کا قطعی عقیدہ بھی ہونا چاہیے انہوں نے یہ جان دیا ہے الوقت میں سبھی مطلب طور پر یہ بات کہ لا یعد جنت بالبرہانی الى مطالبت امابرد بن شاہ شروع فَإِنَّ الْحَقَّ لَا جَزَابُ الْحَقِّ ہم مسلمانوں کا یہ قطعی عقیدہ ہونا چاہیے کہ دلیل جو عقل سے ثابت ہے اور برہان جو عقل سے ثابت ہے وہ کبھی بھی شریعت کی مخالفت نہیں کر سکتی کیونکہ ایک سچائی دوسری سچائی کو نہیں اب جو کہنا کیا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سے کام کیوں اس کہ قرآن بار بار غور اور قرآن بار بار کہتا ہے کس کی سمجھ سے کام کہتے ہیں کہ دو چیزیں ایک ہے شریعت اور ایک ہے عقل عقل جس چیز کو سچا کہتی ہے اس کے مقابلے میں شریعت کسی چیز کو سچا کیوں نہیں کہتی یقیناً ایک سچائی دوسری سچائی کی تصدیق کرتی ہے کسی بھی چیز کو الجبے میں الجبہ تو نہیں جیومیٹری میں اگر ثابت کرنا ہے تو اس ایک دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ اگر وہ سچا ہے تو دو مختلف طرح سے اگر ثابت کیا جائے گا تو دونوں سچائیاں آپس میں بڑھ گی ایک ہی ہو جائیں گی ثابت کرتے ہیں الجبے میں بھی تو کہتے ہیں ایک طریقے سے ایک دوسرے طریقے دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کریں گی سچائی کبھی سچائی کی کاٹ نہیں کرتی سچائی کبھی سچائی کو جھٹلاتی نہیں ہے کر لیں ایک بچہ ہے اس کا نام نافے ہے اب کوئی کہتا ہے کہ یہ بچہ ہے بالکل ٹھیک ہے انسانوں کا بچہ ہے وہ کہتے ہیں اس کا نام نافے ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے انسان کے بچے کا نام نافے ہو سکتا ہے کسی شیر کے بچے کا نام تو کوئی ناپے نہیں رکھتا کسی چیتے کے بچے کا نام تو نہیں رکھتا یہ ناپے کا نام اور بچہ یہ دونوں سچائیاں ایک دوسرے کی تصدیق کر رہی ہیں وہ کہتا ہے جو کچھ اصل سے ثابت ہو رہا ہے جو کچھ اصل سے انبیاء علیہ السلام ثابت کر رہے ہیں یہ دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں اس کی ہمیں ہمیشہ اصل سے کام لینا چاہیے اور ہمیں کبھی بھی یہ بات نہیں ہے جو عقل میں بات نہیں آتی اسے جتا دیا جائے اس چیز کو اتنا جب اسلم بچے ڈھنڈورا اس کا پیلا ہے اتنا زیادہ کی کیا ہے اتنا زیادہ کہ اس کو پڑھ کے آدمی پورا عقل میں معقول ہو جاتا ہے لیکن اس کے خلاف اس سے بھی زیادہ سخت استعمال ہو سکتے تھے مگر اصل بات یہ ہے آدمی کا دل بڑا جن کی کتاب جو ہے ولایت کہی اگر وہ دیکھیں تو اربا کی کتاب میں بحث کرتا ہے ایک مسئلہ سوالت سے لے کے نماز سے لے کے معاشیات سے لے کے نکاح طلاق وغیرہ وغیرہ سب چیزوں پہ کہتا ہے فلاں کا یہ مسئلہ کیا فلاں کا یہ مسئلہ فلاں کا یہ ہے فلاں کا یہ ہے اور اتنا علم ہے اس شخص کے پاس کہ پہلے بھی غالب نے کیا تھا اس دن ایک چیز تھی جو جو غلط فہمی کی بنیاد پہ ہو گئی اور بات یہ تھی وہ جو اصل وضاحت اس کی کر دینی چاہیے بات یہ تھی کہ اس میں اس کا جب انتقال ہوا تو خلیفہ وقت اندلس کے اس کے جنازے میں آئے اور اس وقت بڑے بڑے فقہا بڑے بڑے علماء کا جو انتقال ہوتا تھا تو لوگ آتے تھے جنازے میں اور علماء کا جنازہ اٹھانا وہ فخر کی بات ہو رہے تھے ابن رشت کا انتقال جب ہوا تو اس وقت اندلس اسپین کے وہ تھے جو حکمران وہ آئے خلیفہ وقت اور جب ان کی میت کو لے جایا جا رہا تھا تو تابوت ایک طرف رکھا گیا کہنا یہ تھا کہ جس زمین میں خراب نہ ہو دلدلی زمین بیٹھ جانے والی زمین وہاں آنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تابوت میں لگ جائے اس معنی میں تابوت کو ترجیح حاصل وغیرہ احناف کا مطلب عام زمینوں کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ تابوت میں کرنے کو کوئی خوفیت دیتے ہیں بلکہ وہ اسی چیز کو خوفیت دیتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں تسلیم ہوتی ہے احناف نے دو جگہ پر ہے ایک تو کہتے ہیں زمین جب دلدلی ہو جب زمین بیٹھ جانے والی ہو تو اس میں ترجیح یہ ہے کہ تابوت سے کی تسکین کی جائے کیونکہ زمین بیٹھ جائے گی لیکن ایسے ناؤ کا کوئی نشان ہی بچ جائے پتہ ہی نہ چلے یا میت کی بے حرمتی ہو جائے میت نظر آنے لگے یہ ساری چیزیں اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر لکڑی کا نہیں اگر لوہے کا بھی قابو استعمال کیا جائے تو وہ جائے اور دوسرے وہ کہتے ہیں ان زمینوں میں جن زمینوں میں بیٹھ جانے کا خدشہ ہوتا ہے جیسے اسلام آباد وغیرہ کی زمینیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو قبر کھودی جائے گی وہ درمیان سے گڑھا اس کا بنایا جائے یہاں اس کو ترجیح دیتے ہیں لیکن جن زمینوں میں ہوتی ہے پتری پکی زمین ہوتی ہے جیسے سرحدی ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں بغلی قبر جو ہوتی ہے آپ نے سنا یہ راہد جو ہے سیدھا بڑا کھول کے پھر سائڈ سے جو قبر بنائی جاتی ہے آپ نے سنا تھا یہ ہماری قبر ہے اور درمیان جو قبر کھودی جاتی ہے یہ اجمیوں کا طریقہ ہے اور یعنی ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے تو اس وقت کی جو بات آئی تھی اس جنم میں ہم نے یہ کہا تھا کہ تابوت میں دفن کرنا آناب کا مسئلہ ہے اس کو ذریعے یعنی ان زمینوں میں یہ نہیں ہے کہ اگر تفلاق آناب میں یہ گاؤ اگر کوئی اس سے یہ سمجھایا تو بات غلط ہے ہم نے اسی لیے اس کی وضاحت کر اس نویز کے ذکر میں آیا تھا کہ جب اس کا انتقال ہوا ہے تو طریقہ وقت سے اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ پہاڑی زمین تھی اور ریٹیت کی تدفین جو تھی اس میں ڈر تھا کہ کہیں گر نہ جائے تابوت ایک طرف پر تھا دوسری طرف سے پتھر ڈالنے لگے تاکہ بیلنس ہو جائے تو کتابیں دوسری طرف کا تو اس کی کتابیں جتنی بھی میئر کی لوگوں کے پاس تو کا اس کا وزن برابر اتنا بڑا کام تھا اتنا کچھ ہے ہمارے اس کے پڑھنے کا رواج نہیں رہا اس لیے تو اتنا علم ہے جس کا اس کے ذرائع احترام ہوتا ہے اور اتنا انہوں نے جو کچھ بول سکے جو لکھا ہے یہ ایک پہلو ہے اور ان کے کوئی مطلب نہیں ہے آپ اگر فارابی کو پڑھیں گے ہندی کو پڑھیں گے گولی گولی کو پڑھیں گے گولا مختلف موقع موسم ہے باقی لوگوں کو سب کا یہی مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں عقل کے ذریعے بات کرو جو عقل میں چیز آتی ہے ہے وہ شریعت جو عقل میں نہیں آتی ہم نہیں مانتے اور دوسری طرف آخر پہ آپ دیکھیں گے کہ اسی کو اگر آپ چلائیں گے تو اس وقت ویسے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ دستیت کے یہاں دیکھیں دستیت کے ہاں جبریل امین کا وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے ہیں ہم کہتے ہیں جبریل ایک فرشتہ ہے وہ فرشتہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعید آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل عقد کی ہے دی ہے جبریل امین کی ایک مستقل بستی اور شخصیت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے اس طرح کی چیز دکھائے سطحیت اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ جبریل امین اصل میں اندر ایک طاقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طاقت کو وہ جب آتا تھا جوش آتا تھا اس جذبے کو تو وہی آپ کا ری کرتی تھی آپ اندر سے ہی وہی کی آواز سنتے تھے اور یہی چیز آپ لوگوں کو بتا سکتے جبریل کسی فرشتے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ اندر ہی کی ایک چیز ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں تھی یہ اس طرح کی نا اس وقت کے کے مسلمان کم کم سے آج تین سال تین جو کچھ بھی تھا وہ جب ان چیزوں کو میں پڑھتے تھے تو سید کے میں پڑھتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کسی کی کی باتیں باتیں جس انکار ہیں تو سید کہتے تھے مجھ سے پہلے بھی بھی بھی یہ یہ یہ یہ مطلب ہے فکر تھا سر سید کا اس لیے سر سید نے زور لگا دیا اپنے مطلب فکر کو ثابت کرنے کے لیے حتیٰ وہ یہاں تک لکھ گئے یہ تو اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ زندگی زیادہ ہوتی اگر زندگی زیادہ ہوتی تو اور مشکل پڑ جاتی وفات سے پہلے انہوں نے کہا جو حکم سیکھے ہیں دو جسوں میں بات سید آپ پڑھیے اس سے اور سر سید کو اگر صحیح طور پر سمجھنا ہو تو کوئی زیادہ نہیں بس اس کے جو جو جو, جو اس کے ورق سب چھپے ہیں نا سترہ جلدیں وہ اور دو جلدیں ان کے مطلوبات کی ہے انیس جلدیں آپ نے پڑھ لینا تو بس پھر کچھ چیز چھپی نہیں رہتی ان میں وہ صاف صاف آخری خصوص میں لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو میں آئندہ یہ ثابت کروں گا کہ قرآن اور رات اور چیز ایک ہی چیز ہے ان چیزوں میں کوئی فرق وہ تو اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں پر مہربانی مخصوص تھی کہ اللہ نے مسلمانوں کو آزمائش بھی نہیں ڈالا اگر میں ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی اسی لیے وہ جب فقر کی بات کرتے ہیں ابن روز اور یہ پورا ایک مقتبہ فکر ہے جس کے مطلب نکل کیا جا رہا ہے اس مقتبہ فکر میں اب سید کے سامنے جب یہ بحث آئی کہ ابریل امین نہیں ہے تو وہ مریم کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ فرشتہ آیا تھا اس نے کچھ کہا تھا اس کے علیہ السلام کی ولادت ہوئی انہوں نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا مریم کا نکاح یوسف نجات سے ہوا تھا اور یوسف کا وہ بیٹا تھا اس لیے عیسیٰ نے یوسف ہے قرآن میں جو بار بار ان کی والدہ کا ذکر آتا ہے اس کی وجہ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے وہ اسی جی طرح پیدا ہوئے تھے اس طرح دنیا کے عام خلاف پیدا ہوتے ہیں سر سید کے اسی فکر کو اگر آپ لے کے چلیں اب مشکل یہ سر سید کو کہ اگر شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہونے کے بعد کسی برے پیڑ کا مرتکب ہو اسے رجم کر دیا جائے اب اس پہ آگے بند گئے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ رجم کا انکار کر لیں لیکن جس حد تک ہو سکتا تھا وہ آخری حد تک چلے گئے اور انہوں نے کہا میں رجم کا انکار نہیں کرتا لیکن یہ کہتا ہوں کہ رجم قرآن سے ثابت نہیں شک ڈال دیا نا کہ اس کا ثبوت قرآن سے نہیں ہے حدیث سے ہے اور حدیث کے بارے میں موقف یہ ہے کہ اس میں جس کو چاہو رد کر دو جس کو چاہو قبول کر جس میں چاہو حدیث میں کیڑے نکال دو جس کو چاہو صحیح کرا دے جہاں تک وہ پہنچے اور اس وقت میں فکر کو اسی وجہ سے میرے سارے صلاح السلام کا قیامت کے قریب آنا موجودہ کا ہونا یہ ایک ہی مکتبہ فکر چل رہا تھا اس مکتبہ فکر کو پھر جن لوگوں نے لیا اور امین حاصل صاحب نے اس میں بڑا کام کیا انہوں نے پڑھا ان چیزوں کو اور حدیث کے معاملے میں ان کا نقطۂ نظر وہی کچھ ہو گیا تھا تقریباً تقریباً جو سید کا تھا اب اس کے بعد امین صاحب کے بعد ہمارے گاندھی صاحب آ گئے گاندھی صاحب جو کچھ بھی اشار فرماتے رہتے ہیں پوری تقاریب میں ان کا اصل معاقص پیچھے جا کے دیکھنا ہوتا آپ سب سید کو پڑھ لیجیے اس سے پیچھے چلے جائیے بزرگ کو پڑھ لیجیے یہ ساری ایک لائن ہے اوپر سے لے کے نیچے تک چلی آ رہی ہے یہ پورا ایک سلسلہ ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا سلسلہ دوسرا سلسلہ کیا ہے تین سلسلے اچھا دوسری طرف وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر یقین اگر تمہیں کرنا ہے تو اس کا طریقہ اللہ آپ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے ہے کرامات ہے اللہ اللہ کرنا ہے تذکیہ ہے روح کی پاکیزگی ہے اور اس ذریعے سے جو علم آتا ہے وہ عقل سے بھی بلند تر چیز ہوتی ہے اور انبیاء علیہ صلاح السلام جو کچھ کہتی ہیں اس پر عمل کرنا ہے چاہے تمہاری عقل میں آئی یا نہ یہ تھا خفیہ کا ذریعہ اس کے لیے تو بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں ابن رشد کی جو بات کر رہی تھی کہ ابن رشد کے یہ بالکل برعکس دوسرا طریقہ تھا نا ابن رشد کو دیکھیے ان پر ان پر تنقید کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں ابن رشد کہتے ہیں کہ نقول اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا حاضر یہ طریقہ یہ جو طریقہ ہے نا سوچیوں والا ان سلم نہ وجود بقا اگر ہم اس کے وجود کو مان لیں ہمیں اس سے انکار نہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اللہ اللہ کرو تمہیں کوئی خواب آئیں گے کوئی کٹ ہوگا ہم ٹھیک ہے اسے مان لیتے ہیں لیکن یہ پوری امت کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اگر تم یہ کہو کہ پوری امت کسی سے یقین حاصل کرے اور اللہ تک پہنچے تو دیکھو پھر یہ ہو جائے گا کہ پوری شریعت کا اگر مقصود یہ ہوتا اور شریعت کہتی کہ اللہ اللہ کر کے خدا تک پہنچنا ہے تو پھر قرآن میں جتنی بھی آیات آتی ہیں جن میں قرآن یہ کہتا ہے کہ عقل سے کام لو دلیل سے کام لو اور قرآن دلیل کی بات کرتا ہے یہ سب کی سب آیات بیکار ماننی پڑے گی ان میں کوئی بدل نہیں بیکار نہیں اس پر اور لکھا اگر اللہ کرنے کی خدا ملنا ہے نا اور کا کوئی وجود نہیں ہے تو پھر قرآن کی اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس طرح اس طرح نے جتنے بھی ہیں ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کی مایات کر دیا جائے یہ تھا ایک مکتبہ فکر اب دوسرا مکتبہ فکر جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے بڑا مقام تھا جن کا اور ان لوگوں نے کیا کہا ہے یہ ذرا تفصیل سے اور پھر اس کے بعد تیسرا مکتبہ فکر جو ہے ان شاء اللہ انداز سے عرض کریں اب اس دوسرے مکتبہ فکر میں گولی سینا گولی سینا اگرچہ اس کو ہمارے حضرات نے کافی بھی قرار دیا حضرت مجدد حضرت ثانی تحریری رحمت اللہ علیہ شدید مخالف تھے اور گولی سینا کی مخالفت میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے کام کیا ان میں امام غزالی رحمۃ اللہ دوسرے نمبر پہ غزالی نے یہ زمین کے سراہتن غالب نے کافی نکاح میں چلے بحث کر چکے ہیں وہاں سارے حوالے آپ کو مل جائیں گے لیکن انڈائریکٹلی انہوں نے کافی کہا کہ یہ مانتا ہے اس طرح کافر ہے اس طرح کافر ہے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی غالباً دیوبند کی تاریخ میں نہیں ملے گا جسے اتنا تفاقر حاصل تھا وقت حدیث میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ فلسفے یعنی نیوٹن کو انہوں نے پڑھا جس کو اب لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے اور علامہ اقبال جب جا رہے تھے جرمنی تو انہوں نے انور شاہ صاحب رحمت اللہ کے بابتی کے حضرت آپ لاہور تشریف لائے اور اندر کیا تھا میں سن رہا ہے کہ پہلے خود علامہ اقبال کہتے تھے اور حضرت بھی بتاتے تھے کہ جتنا مجھے جدید بسے کو اقبال نے سمجھایا کہ مولوی نے اور علامہ اقبال نے جب وہاں جا کر لیکچر دینے تھے زمانے پہ ٹائم کیا کیا ہے تو انہوں نے ہندوستان میں جن تین چار ہفتوں کو چار آدمیوں کو خط لکھا ان میں نوجوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیر میرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گھوڑا کر لکھا تو حضرت کے زمانے میں بہت دقت آئی اللہ کا آخری دور تھا اور ان کے علوم اور ان کے معارف اتنے بلند ہو گئے تھے کہ عام آدمی نہیں یہ ہو جائے گا کہ جب ایسے لوگوں کی آخری عمر آتی ہے ان کی عمر کا ایک حصہ ایسا ہو جاتا ہے جب ان کے علوم اور معارف اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ عام لوگوں کی مسجد اور عام لوگوں کی مسجد کے قابل نہیں رہتی ہم نے ایک بزرگ دیکھے تھے ماسٹر رحمان کا اور وہ خلیفہ تھے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح تھے سلطانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماسٹر رحمان صاحب سرکل روڈ آف پنڈی جی میں اسلامی اسکول جو ہے نا اس میں پڑھاتے تھے رضا ایک ماسٹر تھے دل بھی پڑھایا کرتے تھے لیکن وہ آدمی اپنے وقت کا بہت بڑا آدمی لوگ نہیں پہچان سکتے تھے کہ اتنا بڑا آدمی ہے اور ان کے متعلق کئی لوگوں نے کئی لوگوں نے بتایا کہ اس آدمی کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل تھا کہ وہ زمین پہ سفر کرتے تھے یعنی ایک قدم کو یہاں رکھتے تھے تو دوسرا قدم دس بھی دور اسٹیشن ہے وہاں ہو سکتا تھا وقت کے لیے سمٹ جاتا ٹائم کے لیے سمٹ جاتا جگہ کے لیے سمٹ جاتی تھی ہمیں اتنے لوگوں نے یہ بتایا کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے اور وہ یاد آتا ہے اس کی بات وہ جو بڑے تھے معروف کرتی رحمت اللہ اب یہ سوفیوں کی باتیں ہیں نا اس میں تو پھر ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں معروف کرتی رحمت اللہ کسی نے کہا کہ آپ جزلہ سے کیسے دور کر لیتے ہیں ہم نے تو کشتی میں بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ کی قدرت سے تمہاری نظر نہیں جاتی میں جزلہ کے کنارے بڑا ہوتا ہوں تو ایک کنارہ دوسرے کنارے سے ملا دیتے ہیں میں پھر ایک پاؤں زدہ لیتا ہوں تو دور کر لیتا ہوں اور کیا سائنس میں بھی ٹریولنگ ایسے ہی ہوتی ہے اب اس کی فلمیں بننے لگی ہیں ہم نے سنا ہے یہ چیزیں ہونے لگی ہیں پرانی ہو گئی ہے یہ سیریز لیکن کیونکہ آپ یہاں یہ چیزیں بالکل حقیقت رکھی تھی ماسٹر الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات سے پہلے ایک آدھ دن پہلے اس وقت اس وقت سمجھنے کا بھی اتنا شعور نہیں تھا لیکن ماسٹر صاحب نے اپنی بیٹی کو بلایا اور اسے کہنے لگے کہ رموز سلطنت شخص میں بتاؤں بجلی سمجھ میں کیا آتا ہے کیا کہتے ہیں یعنی رات کو اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہوتی ہے دنیا میں اور اس کائنات کے جو غلبہ ہوتا ہے خدا کا میں تم اس کی رنجن اس کے اثرات بتاؤں وہ کیا ہوتے ہیں بس بیٹی بھی چپ ہو گئی حضرت تو یہ ہو جاتا ہے بہت سے لوگ میں نہیں چاہتا میں نے ہو گیا تھا روتے رہتے تھے کسی نے بار بار توجہ دلائی کہ ڈاکٹر اقبال نے آپ کو لکھا ہے تو ان کا میری میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں اس کا جواب نہیں دیتا دوسرے انہوں نے ریاست ٹونک میں خط لکھا تھا تو ریاست ٹونک والے جو تھے انہوں نے یہ کام کیا برکات صاحب تھے رحمت اللہ علیہ اور ان کے ہاں یہ چیز تھی کہ وہ جزم کو جانتے تھے برکات صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے والد تھے یہ خیر آپ کو تاریخ میں مل جائے گا وہ حکمت پڑھ لی انہوں نے وہ لوگ جانتے نہیں کہ اس وجہ سے کی آپ سے کتنے کتنے لوگ ہیں ہندوستان میں ایسے ایسے لوگ تھے کہ یورپ میں ہوتے کہ کسی ایسے ملک میں ہوتے جہاں لوگوں کی قدر کی جاتی ہے تو لوگ ان کے پیچھے برکات صاحب رحمۃ اللہ اتنے بڑے امام تھے اپنے زمانے کے کہ وہ آگے ریاست میں اور حکمت کی دکان تھی اور وہ پہلے تو گئے انہوں نے ساری چیزیں جب پڑھ لی فلسفہ اور سب کچھ کر کے وہ اجمیر چلے گئے اجمیر بڑے بڑے لوگ جاتے رہے سب جدید رحمت اللہ علیہ کے جب جہانگیر نے کہا سب جدید الحسانی رحمت اللہ علیہ کو کہ آپ میرے ساتھ رہیں بہت ہیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ ہم ذرا سا ایک طرف کو چل رہے ہیں لیکن اس کی کہ لوگوں کی عظمت کی بات کرنا بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے آبا استاد ایسے نہیں تھے یہ علم کے ذرائع متصل ہیں کہ ایسا علم نہیں ہے جو بیٹھ کے انٹرنیٹ سے حاصل کر لیا یا کمپیوٹر سے یہ سلسلہ بسلسلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متصل ہے یہ علم تو جدید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے بڑا تردد ہوا کہ میں بادشاہ کے ساتھ جہاں کی بادشاہ کے ساتھ رہوں اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں اپنی خانقاہ پہ سرحد میں بیٹھوں تو فرماتے تھے سخت گرمی تھی تو میں نے احتساب کیا جا کر اجمیر شریف میں سرد چشتی رحمت اللہ نے مجھے سمجھایا اور ان سے فرمایا کہ وہاں جانا زیادہ ضروری ہے فوج میں کام کرنا یہ زیادہ ضروری ہے مطلب خانقاہ کے سلطن جلد جا رہے ہیں اسی طرح وہ بھی چلے گئے تو کہتے تھے کہ میں جب وہاں پہنچا تو مجھ سے رستے میں جشتی رحمت اللہ نے فرمایا کہ میرے یہاں مت کرو اور جا کر ہندوؤں میں کام کرو تو مجھے انہوں نے ایک طرح سے اپنی خانقاہ سے نکال دیا میری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں تو لنگر سے کھانا کھا لیتا تھا کروں کیا حکمت تھوڑی بہت پڑی وہ ٹونک ٹونک چلے گئے اور جا کے ایک طرف کے نیچے بیٹھ کے اور دو چار دوائیاں رکھی ٹونک کے جو نواب صاحب تھے انہیں ریاست کی اطلاع ہوتی تھی کہ کون آیا کون گیا کون آج بیٹھا ہوا ہے کیا ہو رہا ہے ریاست میں ساری رپورٹ پہنچتی تھی تو کوئی چلتے چلتے دو چار آدمی نے ان سے دوائی کا پوچھ لیا کہ کوئی حکیم آیا انہوں نے دوا دی اور وہاں پہ وبا پھیل گئی بخار کی اور بخار ہو گیا ٹھیک ہو گیا نواب صاحب کا بیٹا بخار میں مبتلا ہو جب کسی نے کہا اس کی دوائی بڑی اچھی ہے تو شہرت کو تھی تو نواب نے اپنا حکیم مقرر کر لیا نواب کے حکیم سے ستائیس اٹھائیس سال گزر گئے تو انہوں نے ایک دن اپنے کالم کی

اور اسے اپنے پاس رکھنا وہ کہتے ہیں جب میں اٹھا تو خواب میں اس سکہ میرے پاس ہے یہ شاہ ابن رحمۃ اللہ نے لکھا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے ذریعے لکھا کہ مجھے خواب نہیں دیے تھے اور جب میں اٹھا تھا تو وہ بال میرے پاس تھے جو بال بھی تھی جن سے وہاں قلت میں غالباً موجود ہے یہ اس لیے سارے دلائل دے رہا ہوں کہ اس سے کہانیاں نہیں ہیں وہ سکہ جو تھا اس میں عجیب خصوصیت یہ تھی کہ وہ سکہ اکیلا نہیں رہتا تھا یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ سکہ جہاں بھی گیا سونا اور چاندی کھینچے چلے آتے تقسیم ہو گئی پاکستان آ گئے کراچی میں سکہ آیا اس سکے کو کراچی میں ہم نے دیکھا تو ہم بھی کہاں ایسے جلدی ماننے والے تھے آثار قدیمہ کے ایک ماہر تھے اور اتفاق ایسا کو صاحب بہت بڑے آدمی تھے وہ اسی دن مصاف کے گھر آ گئے ہم بھی تھے تو ہم نے کہا صاحب یہ سکہ آپ دیکھ کے بتائیے انہوں نے کہا یہ چیک کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ سکہ کب ہے

کے یہ جو نا انہیں علامہ اقبال اللہ اقبال جانتے تھے کہ کہ درویش آدمی حکیم ہے علم والا اور اور انور انور انور شاہ شاہ شاہ صاحب صاحب صاحب رحمۃ رحمۃ رحمۃ اللہ اللہ اللہ علیہ علیہ علیہ نے پھر علامہ اقبال اقبال کو کئی چیزیں سمجھائی تھی اسی کی ہم مرتبہ ایک طرح کے لوگ تھے تھے تھے کہتے کہتے سید سلمان جیسا پانچ سو سال مسلمان کی تاریخ پیچھے سید سلمان جیسا آدمی پیدا نہیں ہوا اور وہ اصرار کرتے رہے کہ آپ دونوں حضرات لاہور آ جائیں میں جدید چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا بیٹھیں گے اتحاد کریں گے سارے مسائل کو حل کریں گے تاکہ امت کو ایک نئی راہ مل جائے کہ آئندہ آنے والی ہماری نسلوں نے کرنا کیا ہے پھر نہ اقبال رہے نہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ رہے تو انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ رہے نے اس کو جو سینا کو انہوں نے بھی ایک جگہ اپنے فلسفے میں جو انہوں نے نظم لکھی ہے کمال کی اس میں بھی انہوں نے اس کے اوپر کا بتوا دیا تو ہم نے ایک, بیان میں تھوڑا بہت سینا کا دفاع کیا ہے اس لیے کہ دوری سینا کی اب جو کتابیں سب کے آئی ہیں نا آپ کو اس کی شارشات اگر انہیں پڑھیں تو کئی کی باتیں ایسی ہیں جس پہ اس وقت کا ہو سکتا تھا اگر عبادت ہوئی تھی لیکن اب جب ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو کوئی اشکال نہیں اس کی یہ جو ہے نا سینا یہ کیا لکھتا ہے دوری سینا حالانکہ یاد کا امام ہے اپنے زمانے کا کہتے ہیں ہم المتنزل ہیں لیکن دیکھو اللہ تک پہنچنے کے لیے خدا کی مارکت رکھنے والے بندے آن ہوں جب ان سے جسمانی تعلقات کم ہو جاتے اور ان کا جسم بن و شواہد دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے عالم میرا سے کی توجہ خالی طور پر عالم خود کی طرف ہو جاتی ہے بس شہادت اور عالم شہادت کی طرف کمال اعلیٰ اور اس درجے میں پہنچ کے وہ اعلیٰ کمالات کو حاصل کر لیتے ہیں وہاں تک لذت لذا اور انہیں بہت زیادہ اپنے کمالات میں جب کمال حاصل ہوتا ہے تو ان میں لذت بہت اعلیٰ پیمانے کی لذتیں بھی محسوس کرتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں کوئی کا احساس نہیں وقت عرب کا جیسے کہ پہلے معلوم کر چکے ہو کہ یہ جو لذتیں ہیں یہ بالکل مقبوض نہیں ہو جاتی اور ان کا نفس ان کا جسم جو بدن ہے اس میں بھی یہ ختم نہیں ہو جاتی بلی متحف مسنونا بلکہ وہ تو ڈبکیاں لگاتے ہیں کہ تعمل جبل سے اللہ تعالیٰ کے اس عالم کی طرف جہاں پر خدا کی حکمتوں اور خدا کی خدا کے جلال کا اظہار ہوتا ہے اس وقت جب یہ لوگ اپنی جسمانی علائق سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں ممکن حاضر افغان میں حاضر لذت حضن وافرن اور انہیں اس سے بہت زیادہ لذت ملتی ہے قد یتمکن منہم فیشغلہم عن کل شیء اور یہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے غالب آ کر تمام اشیاء سے انہیں فارغ کر دیتا یہ ہے گل سینا کی عبارت اشارات اشارات کا محقق اشارات کا شارع ہے سوسی بڑا کمال کا آدمی ہے وقت کا شیعہ ہے لیکن جو اس کچھے میں کمال کی چیزیں لکھی ہیں نا وہ اتنی بڑی چیزیں لکھی ہیں کہ اس کی صحیح قدر اہل سنت والجماعت لکھی کی شیعہ کے علوم میں اس پہنچنے کے اتنے لوگ ہی نہیں تھے کہ اتنا کچھ پہنچ سکتے جتنا کہ اہل سنت والجماعت پہنچے ہیں اس کے موقع کسی کی کتابوں کی شروع اگر دیکھنی ہو تو اس کی شروع جو ہے اہل سنت کر جماعت ہے سوائے ایک یہ جو اس کی امامت کا باپ ہے نا یا وہ امامت کو ضروری قرار دیتا ہے اور امامت کو بالکل نبوت کے برابر لا کر کھڑا کر دیتا ہے اس کو اہل سنت نے چھوڑ دیا ہے ورنہ یہ محبت کی دوسری شہر یقین سے اگر بات کی جائے بغیر تاثر کے تو امت میں محبت دو ہی گزرے ہیں یا رضانی گزرا ہے اور یا یہ محبت دوسری گزرا ہے الگ اخلاق یہ اتنا بڑا آدمی تھا اتنا دل کا اتفاق اور یہی ہے جس سے بغداد کو تباہ کرا ہے اگر یہ نہ ہوتا اس کو خلافت سے چڑ تھی نا کہ مسلمانوں میں اہل سنت و جماعت کی خلافت ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ سیاسی لوگ سیاسی غلبہ مسلمانوں کا اس کو ختم کرنے کے لیے جن سے سیاسی چال چلی اور اس کے سکول ابھی تک موجود ہیں جس میں ان تعداد کو مدد کیا کہ آپ کے بغداد کو دو اسی لیے تو جب خلیفہ وقت کو مارنا تھا تو یہ تعداد پہ یہ تعلیم محض کا آپ کو ملے گا کہ وہ سہن گئے ان کا کفر کی وجہ سے شرک کی وجہ سے اعتقاد یہ تھا کہ خلیفہ وقت جو ہے یہ خدا کا نائب ہوتا ہے اور اگر ہم نے اس کی کچھ بات اللہ کی طرف سے آئے گا تو محکم کسی نے کہا کہ مارو اسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا خون زمین پہ گرا اللہ نے اس کا کچھ نہیں کیا تو خلیفہ کا خون گر جائے گا تو خدا کچھ کر دے گا مارو اسے اب وہ تعداد گھبرائیں ہاتھ ڈالتے ہو خلیفہ پہ تو یہ اسی کا دماغ تھا جو یہ بات کر سکتا تھا جس نے کہا کہ اس طرح کرو انہیں قالین میں لپیٹ

کہ اس وقت سردار اپنے گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے ہی تھے کہ گھوڑے پہ بیٹھوں یا نہ بیٹھوں یہ بتاتا تھا کہ یہ رنگ پہنو اور اس رنگ کی وجہ سے تمہیں پتہ ہو جائے گی اس وجہ سے یہ ہو جائے گا جب اسے قید کر دیا اس کی وجہ سے مسلمانوں نے تو ہوا یہ کہ اس قید کے بعد اس نے خط لکھا اور اس نے خط لکھا تھا سیکھا کو تم آؤ اور مجھے آزاد کراؤ اور اس کا قدردان ایک وہاں تھا اس نے چلتے ہوئے تعدادی کا ایک سردار تھا اس نے چھوٹے بھائی کی کہ اگر تمہارا ایران پہ قبضہ ہو جائے اتنا اپنا جگہ پہ تو وہاں قید خانے میں دوسری پڑا ہوا ہے دوسری کو نکال لینا اور وہ بہت بڑا آدمی ہے دل بڑا جب موقع دوسری کو جب اس نے آپ نکالا تو اس کا برداشت کو دبا کرو اب اس نظام کو دھونے کے لیے ہم ایران گئے تو بہت لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں کا ہاتھ نہیں تھا یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا لیکن یہ سب چیزیں تاریخ میں آتی ہیں اب کس کا بولی کا شاعر ہے موسیقی کی تھی اب دیکھیے بولی نے کیا کہا اس کے بعد اس کی تو آپ کہتے ہیں کہ شراب کو بھی دیکھ لیتے ہیں اسی کیا کہتا ہے اسی نے بڑی اچھی یہ بات لکھی اب کہتا ہے جلدا جناب الحق کے بعد کی لوگوں نے شریعت نکلنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا بہت بلند مقام اور مرتبہ ہے لیکن کل والدین کو ایسا نہیں ہے کہ جو بھی اس کی طرف چلے اس کو پالو وہ جتنا بھی وہ آئے گی اور جو بھی اس کی طرف جانا چاہے خدا اپنے رات ہر ایک آدمی پر کھولتا رہے اللہ کی ذات سے بہت بلند و بات ہے فلیداری کا پہنما یشتمل علیہ الفن اگر ایسے ہو جائے کہ خدا ہر ایک کو ملنے لگ جائے اور خدا ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے یعنی یہ اور ہر آدمی خدا تک پہنچنے لگے تو تو پھر یہ بچوں کا کھیل بن جائے گا اور یہ ایسی چیز ہے کہ غافل سے غافل آدمی بھی صوفیوں کے طریقے کو طریقے پر چل پڑے گا اور پھر یہ کھیل تماشے کی چیزیں بن جائیں گی ایسے تو جو کوئی بھی آدمی ہماری باتوں کو سنے اسے چاہیے کہ مشمل عن ہو اور اگر اس دل قبول نہ کرے میری بات کو تو اسے چاہیے کہ پل جتنا ہی مناسب ہو اپنے آپ کو برا کرے لا اللہ لا تناسب ہو ممکن ہے کہ اس آدمی کی روح کو اس علم سے مناسبت نہ ہو جو علم میں بیان کر رہا ہوں جو اس کے سلسلہ بیان کرتے ہیں وہ کل یقین اور تمہیں پتہ ہی ہے کہ ہر ایک چیز کو خدا نے پیدا کیا ہے جس نیچر پہ جس فطرت پہ نیچر کا پیدا کیا اللہ نے اس کے لیے وہی راہ آسان ہوتی ہے بل مراد ہو اور میری مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہر زمانے میں وہ لوگ جو اللہ تک صحیح معنی میں پہنچے ہوں بہت تھوڑے ہوتے پر اشارت ملا ان سبب الانکار نے جمہوری بالکل بھی مزدوری کی حاضر نہ بس وجہ ہو پر میں صاف کی بات ہے کہ اکثر لوگ جو عقل کے ذریعے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ کے ان باطنی طریقوں کا انکار جو کرتے ہیں اور عقل کو ترجیح دیتے ہیں تو اصل میں ہوں گے ان کی جہالت بہار اس طریقے سے کیونکہ لوگ یقیناً ماجہ جو چیز نہیں جانتے رسائی نہیں ہوتی دل وہ کاغذ کرتے رہتے اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ ہر کمال ہر ایک شخص کو حاصل نہیں ہوا کرتا بس مہازی کا علاج مناسب جب تک کے طبیعت کے اندر کا جوہر اس علم کے ساتھ مناسبت نہ رکھتا ہو ہر آدمی اللہ تک نہیں ہوتا ہر آدمی اس علم کا یہ دونوں دیکھ لیتے ہیں یہ اب اپنی طرف سے وکالت کر رہے ہیں دونوں حضرات کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے عقل کو چھوڑو اللہ اللہ کرو مراقبے کرو ذکر کرو وہ نکینا کہتا ہے کہ جب آدمی علائق دنیاوی سے پاک ہو جاتا ہے جب اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مقصود نہیں رہتا تو پھر اس انسان کی روح کا تعلق عالم کو خود سے جڑ جاتا ہے ٹھیک یہی بات اس سے جلد جلد رحمت اللہ علیہ شروعات میں فرماتے ہیں حضرت فرماتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روح کا تعلق اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کی محبت سے آزادی مل جائے اگر جتنی بھی باقی چیزوں کی محبت میں گرفتاری ہوگی انسان کے دل پر یعنی تو خلاصہ یہ انسان کے دل پر گناہ کی وجہ سے میل چڑھ جائے گا اگر اللہ کے علاوہ کسی کی محبت باقی نہیں ہوگی تو دل آئینہ ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے نور اور برکت اس آئینے میں آئے گی اور آدمی پر وہ عالم کھل جائے وہ یقینا کہتا ہے کہ جو ہوتے ہیں اللہ کے اچھے بندے جو ہوتے ہیں یہ جب دنیاوی تعلقات سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں تو ان کی روح کو اللہ کی طرف سے مزاق حاصل ہوتی ہے اور پھر بڑی فتح کی بات اس نے کہی ہے کہتا ہے یہ مت سوچنا کہ انہیں اس عالم میں کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی بس خوش صوفی ہوتے ہیں رضا ایسی لگتا ہے کہ نہ وہ اچھے کھانے کھائے گا نہ وہ اچھے کپڑے پہنے گا نہ کوئی زندگی کی خواہشات سے لطف اندوز ہوگا تو تو بالکل ہی ایسا ہو جائے گا کہ وہ ذائقے میں خشک ہو گیا وہ اسی نہ کہتا ہے انہیں وہ وہ لذتیں حاصل ہوتی ہیں اس عالم میں جو تمہیں اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب نفس روح ہمارے جسم میں ہوتی ہے اس کی ہم ایک بڑی نازک بات کہتے ہیں آپ کو کبھی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا لوگوں کے لیے بڑی تعجب کی بات یہ ہوتی ہے اس مقام پہ جب یہ لوگ پہنچتے ہیں نا ہو کے تو انہیں وہ تمام لذتیں مراقبات میں بھی یعنی حاصل ہوتی ہیں جو کسی بھی شخص کو دنیا میں بڑی بڑی لذت آ دنیا میں بہت بڑی لذتوں میں سے ایک لذت اور لمس کا ہے چھونے کا جسم کو چھونے کا انسان کا جسم جب دوسرے جسم سے ہیں اس سے بہت زیادہ لطف اور انتظار کی کیفیت حاصل ہوتی ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کو سینا نے یہاں لکھا ہے اور اس کے ساتھ آپ ملا لیجیے ان سرخیا کو جن کے متعلق کتابوں میں آتا ہے نا کہ وہ مراقبے میں تھے اور پھر ان پہ غسل واجب ہو گیا اور وہ اٹھے اور نہا کے آئے اور پھر انہوں نے مراقبہ شروع کیا اور غسل واجب ہو گیا لوگ کہتے ہیں کہ کیا کر رہا تھا کیسے اسے نہانے کی ضرورت پیش آ گئی انہیں پتا نہیں ہے کہ سینا نے کیا لکھا ہے یہ لذتیں جو انسان اس طرح سے حاصل کرتا ہے اسے اس عالم میں ایسی ایسی چیزیں حاصل ہوتی ہیں جس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر ان مراقبات میں اور چیزوں میں کھو جاتا ہے اسی لیے محققین کہتے تھے کہ اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مراقبات کی لذت کہ مراقبہ بذات مقصود نہ بن جائے مقصود تیری ذات رہے کس حد تک وہ اللہ کی توحید کے قائم تھے یہ ربول یقینا ہے اب وہ یقینا جتنا علم ہو تب جا کر اس خوبیوں کی باتیں پھر سمجھ میں آتی بول یقینا کہتا ہے یہ نہ سمجھو کہ انہیں کوئی لطف لذت زندگی میں نہیں رہتی اور وہ اس لذت سے بالکل محروم ہیں بھلے ہی تحاظر تحاظر مقبول من کل بدین ان کی زندگیوں میں یہ لذت جو جسمانی زندگی کی ہے یہ ختم نہیں ہو جاتی جب تک کہ ان کی جسم ان کا ان کی روح کے جسم میں رہتی ہے بلیل کو تو قوم سننا پیتا جب روز تمہیں کیا معلوم ہے وہ تو ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اپنی روح سمیت اور جسم سمیت اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں اور پھر کسی پہ محبت خوشی یہ کہتا ہے اب محبت خوشی کی بارے جو بھی آپ نے سنی وہ کہتا ہے کہ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سیا کا جو طریقہ ہے نا اب یہ دوسرا مقبول کی کرم بیان کرتے تھے اس کا مزاق نہ ہوا اللہ تک پہنچنا ہر آدمی کے بس کی بات ہے ابن ہے کہ تم جو کہتے ہو اللہ تک پہنچنا ہر آدمی کے بس کی بات ہے تو یہ قرآن جو سے بھرا پڑا ہے تو تم کیا کہتے ہو قرآن کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ تک پہنچنا یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہر ایک کے عقل ہر ایک کے بس کی بات کی اگر اس طریقے اتنے ہی آسان ہوتے تو ہر بے وقوف بچہ بھی اللہ تک پہنچ جاتا بلکہ چپ کر کے تم کاموں میں لگے رہو یہاں تک یہ موٹی کسی کہتا ہے کہ دیکھو ایک طبیعت میں فطرت ہوتی ہے اس فطرت کو ان چیزوں سے مناسبت ہوتی ہے تو وہ آدمی کرو یہ ساری باتیں ہم الجھا رہے ہیں ان شاء اللہ آئندہ اس کو سلجھائیں گے کہ اصل مقام کیا ہے لیکن ساری باتیں الجھ رہی ہیں اور انسان کا نشان ہو جاتا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں یہ کہتے کیا ایک یہ مقصبہ مطلب فکر ہے یہ مقصبہ مطلب فکر ہے اور یہ کسی کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہر ایک طبیعت کے علم سے مناسبت ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بھی بعض بچے ہوتے ہیں ان نے صرف لینگویج سے دلچسپی ہوتی آپ نے دس زبانیں سکھانے سیکھ جائیں گے اور انہیں میتھمیٹکس کی ایک چیز ہے جو نہیں حل کرتے بعض بچے ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ میتھمیٹکس سے دلچسپی ہوتی ہے اور اس بچے کو اگر آپ میڈیسن کی جا پاتے تو جانے لگے تو نہیں سمجھ سکتا بعض بچوں کو فکا سے دلچسپی ہوتی ہے انہیں منصف اور فلسفے کے نام سے بخار ہوتا ہے اور بعض منصف فلسفہ ساری ساری زندگی یہی پڑھتے رہتے ہیں اور فکا کی نماز بھی نہیں پڑھنی آتی کہ نماز کیا ہوتی ہے یہ سب چیزیں ایک مناسبت رکھتی ہیں یہ موقع کسی کہتا ہے کہ کچھ بنیادی طور پر ایسے ہوتے ہیں جن کی روح کو اللہ کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے لہذا وہ بچپن سے ہی اس طریقے میں ڈر پڑتے ہیں تو اس لیے تم ان کے طریقے کا انکار نہ کرو یہ تو ہو گئی اس کی بات دوسرے مرتبہ کی اس کے بعد اسی میں اس دوسرے مرتبہ فکر میں اپنے شہر ابن تیمیہ رحمت اللہ کی بات سن لیجیے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ظاہر مقام دیا تھا شہر جتنے بڑے تھے اس میں جب غلطی کرتے ہیں ایسی کرتے ہیں بڑے آدمی کی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں حدیث کے اتنا عبور شہر کو اتنا اتنا عبور ہے اور جب ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا یہ ہے نا پتا چلے کا آلہ ابراہیم والا علی ابراہیم کی جو نماز دل گئی حدیث میں آئے گی حیرت ہوتی ہو گئی اس کی بات کو بڑھ کے بخاری میں آیا کیسے کہ آ رہی نہیں بس ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ اس میں کوئی برکت ہے یا نہیں رحمت اللہ اس کو ثابت کرنا تھا اس میں برکت نہیں کچھ بھی اور بنیادی طور پر ثابت یہ کرنا ہے کہ دنیا میں کسی بھی مقام پر برکت نہیں ہوتی چیزوں میں برکتیں نہیں پائی جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے ان کا گھر تھا ان گھروں میں کوئی برکت نہیں پائی جاتی نظریات کو جب حکومت کی بنائی ملتی ہے نا تو پھر دنیا میں تباہی ہے ساری زندگی کا گزاری اور اگر سے فلسفے کے روس میں حکومت نہ ملتی تو کیمونیزم کا وجود دنیا میں نہ ہوتا کیمزم کو ایک کورٹ ملتی ملتی دنیا سرمایہ داری کے نظام کے پیچھے پڑی ہوئی تھی سرمایہ دار مٹ جاتے ختم ہو جاتے اگر یورپ ان کی حکومت کے نہ ہو جاتے ہنفی فکا مالکی فکا دونوں یہ جو اتنی پھیلی ہیں اتنی پھیلی ہیں ان کے پاس سے کوئی دونوں جگہ حکومتیں مل گئی اب باقی کو لگا کے انہوں نے امام یوسف رحمت اللہ علیہ چیف جسٹس مقرر کر دیا انہوں نے حربوں سے لے کے اجم تک ہر جگہ ہنفی قاضی مقرر کر دیے لوگ اپنے قاضی کو دیکھتے تھے انصاف کو دیکھتے تھے خوش ہوتے تھے جیسے قاضی نماز کو پتہ رہا بھی نماز پڑھتی تھی ہنفی کا ادھر پھیل گئی اور مال کی فضا کیونکہ اب تک اثرات ہیں اسپین میں فرانس میں ہر جگہ ادھر ملیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں بھی انگلیوں نے مال کی فضا کو اختیار کر دیا محمد بن عبد الوہاب کے نظریات زرعیہ تک محدود رہتے وہ یہ کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکھتے چلے گئے اور ابن تیمیہ رحمت اللہ کے نظریات کتابوں تک گئی تھی تھے اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن جب موجودہ پودی حکومت یہ جب بدر آئے ہیں تو ان کے بڑے جو تھے وہ پڑھ چکے تھے ابن رحمۃ اللہ اور محمد رحمت اللہ نے سب کچھ نے پڑھا رکھا تھا کہ میں کوئی تقدس نہیں پایا جاتا اس لیے جب وہ حکمران ہوئے پہلی مرتبہ تو انہوں نے کہا سب سبھی پہننے کوئی چیز باقی نہیں رہنی چاہیے پھر اس کے بعد لوگوں نے غلبہ پا لیا پھر سو سال کے بعد ان کا غلبہ ہوا ہے تیرہ سو سینتالیس ہجری میں انیس سو تیئیس میں انیس سو چوبیس میں پھر تو انہوں نے کوئی چیز باقی نہیں رہنے دی مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ اللہ کے گھر کے بعد زبرانی نے لکھا ہے محمد کا اجماع ہے اس بات پہ کہ سب سے زیادہ مکہ مکرمہ میں برکت والی جگہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا جہاں سے بنی جات کے اعلان آتی انہوں نے سب کو ایسا مسمار اور ملیا میٹ کیا پتہ ہی نہیں اس لیے یہ جو اب ان دیوبندیوں میں نجدیت کے اثرات آ رہے ہیں اور یہ اب فکر یہ وہابیت کی فکر سے متاثر ہو رہے ہیں بزرگ ایسے تھے بڑے ایسے تھے بزرگوں کو متبرکت مانتے تھے جو شخصیات میں برکت مانتے تھے وہ مقابل کے قائد تھے اور یہ اللہ کی

سبحان اللہ اس نے یہ دعویٰ کیا اس نے کہا یہی ثابت نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ مکہ میں پیدا کر ہوئے تھے یا نہیں ہوئے یہ سب تیل کا ہے اب تاریخ نہیں لکھنی ہے حضرت صلی اللہ علیہ مکہ میں پیدا ہوئے یہ کہاں پیدا ہوئے پھر اس سے بھی ایک موقع اور آئے جو جامع محمد ابن سعود میں زندہ ہی ہوں گے پڑھاتے ہیں چند سال پہلے ان کی کتاب سے بھی انہوں نے کہا نا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم کرنا کہیں پیدا ہوئے تھے کوئی متعین جگہ ہی نہیں ہے جہاں بتا سکے

اولاد میں منتقل ہوتے ہوتے یہ جو تھا حجاج ابن یوسف اس کے دوسرے بھائی محمد ابن یوسف نے خرید لیا محمد ابن یوسف سے وہ گھر سے چلتا رہا یہاں تک کہ یہ ہارون رشید تھا اس کی ماں جو تھی ملکہ فیضان بڑی نیک عورت بہت صلاحیتوں کی تھی وہ جب آئی مکہ مکرمہ میں تو اس نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اس کو تم مسجد بنا دو

ہم کا جسر ہم جسر ہے یا ضمیر ہے دیکھ لیجیے گا کہیں یہ انہوں نے لکھا اور جدید ہیں ڈاکٹر جدید اب وہ پڑھاتے ہیں یہ آتے ہیں جو یہاں کے اپنے ہندی حلقے میں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں ہمارے بچے جو کے پڑھتے ہیں نہیں مدارس میں اس لیے وہ وہابیت کا اثر قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی نہیں جی، خبروں میں کیا رکھا ہے کہاں جگہ کیا رکھا ہے کہاں جگہ آپ کے بزرگ ایسے نہیں تھے اچھے تھے برے تھے صحیح تھے غلط تھے ایک الگ بات ہے لیکن جو بندی حضرات سے مستق نہیں رہا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جب دور وہ ٹوٹا ہے پھر عالم اسلام میں احتجاج ہوا پورے عالم اسلام نے کہا کہ ان کو منع کرو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک توڑ دیں گے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی نازک بات لکھی ہے اتنی نازک بات لکھی ہے کہ نقل کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے یہی اپنی اسٹافی وغیرہ میں لکھی ہے انہوں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر اگر کسی کو دفن کرتے تو کون قبر کرواتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے ساتھ قبر کا ہونا کوئی شرط نہیں اور کہتے ہیں عمر رضی اللہ نے جو کہا تھا کہ میری قبر ماں ہو تو اس لیے کہا تھا کہ زندگی بھر ساتھ رہے صحابی تھے اس کے ساتھ اپنا ہونا چاہتے تھے باقی وہاں بچت ہوئی یہ رہنے اسی لیے جب ڈر لگ گیا اب یہ نجدید مبارک کو توڑ دیں انہیں احساس ہوا مبارک سارا احتجاج بن جائے گا بکی انہوں نے توڑ کیا سب قبریں مٹا دی اب جلدی کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں کی توحید کا جذبہ لے ڈوبا اور اتنا پیار مسلمانوں کے سارے آسانی کا جلقہ مٹا دی کچھ پتا نہیں چلتا کون کیا تھا کیا چیز نہیں تھی اس کے لیے سلمان اللہ یہ سارے تقریر شروع کی تو شاہ بیٹھا آ گیا کیسی بات کرتے ہم ان چیزوں کو قائم رہنے دیتے عبادت کی تو وہاں عثمانی رحمت اللہ کرنے والا عابد ہوتا ہے اور کیا ہر وہ چیز جس کو سجدہ کیا جائے وہ معبود بن جاتی ہے کا بالکل ہر سجدہ کرنے والا عبادت کا سجدہ کرتا ہے جس کو سجدہ کیا جائے وہ معبود ہو جاتا ہے انہوں نے کہا تو پھر آدم علیہ السلام کو سارے جسوں نے سجدہ کیا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کیا اور یوسف علیہ السلام السلام کے جو بھائیوں نے سجدہ کیا تھا انہوں نے یہ نہیں کیا اگر ہر سجدہ ایسا ہی ہے کہ کرنے والا ساجد سجدہ کرنے والا وہ عابد بن جائے اور جس کو کیا جا رہا ہے وہ معبود بن جائے تو پھر ابھی پھر اس نے کہا اتنی بدیت وغیرہ کا آدمی کو پھر اس کا جواب ہو اور پھر وہاں عثمانی نے وہاں آدمی انہوں نے کہا حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم میں کے سفر میں گئے اور یہ بھی نے کہا یہاں اس اب یہ حدیث ثابت ہیں لیکن اب نہیں مانتے اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا بات چیت کرنے کے اب اس کا علم تو جڑا ہو اگر سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جگہ پہ کوئی برکت نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا کیوں گیا وجہ کیا کوئی نہیں مان ہم تو کہتے ہیں برکت کی اس لیے اتارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہاں اترے نماز پڑھا پھر میں یہ کیا ہے عرض کیا گیا کہ یہ مدینہ منورہ ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ نے اس کا جو مذاق اڑایا ذرا دیکھو شیخ جیسا بڑا آدمی حیرت ہے جب رحمت اللہ لکھتے شیخ کہتے ہیں یہ تو حدیث ثابت ہی نہیں ہو سکتی یہ کہ وہاں تو اس وقت مشرقوں کا قبرستان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے پھر قبرستان کو قتل کیا پھر مسجد نقوی قائم اور شیخ سے کوئی عرض کرتا کہ حضرت مدینہ منورہ میں نازل ہوئے تھے قبرستان میں نہیں اترے تھے مدینہ طیبہ کوئی تھوڑی سی جگہ تھی کسی جگہ جبریل امین نے اتارا ہوا کہ یہاں آپ نماز پڑھیے یہاں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے بس ختم ہوئی بات شہر کہتے ہیں نہیں قبرستان میں اتارا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہی کہ قبرستان میں اتارا وہ کہتے ہیں نہیں قبروں میں اتارا شرکوں کی قبر میں نبی کیسے نماز پڑھ سکتا کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ قبروں میں نماز پڑھی مدینہ منورہ میں اتارا تھا کہ شہر جب انکار کرتے ہیں نا تو ایسی ایسی چیزوں کا انکار کرتے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ اب شہر کیا لکھتے ہیں اس میں ان کا موقع بھی دیکھو 你上班呗。